ابو سعید حمیری سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احادیث بیان کیا کرتے تھے جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ نے نہیں سنی ہوتی تھیں اور جو حدیثیں دوسروں نے سنی ہوتی تھیں تعالیٰ عنہ انہیں بیان نہیں کرتے تھے ان کی بیان کردہ کوئی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نہیں سنا ممکن ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ سے تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی ایک موقع پر ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولنا منافقت ہے جو شخص ایسی بات کرے گا خود گنہ کار ہوگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے لانت کا سبب بننے والے تین کاموں سے اجتناب کرو یعنی گھاٹ پر سائے میں اور راستے کے درمیان قضاء حاجت کرنے سے پرہیز کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو اٹھائیس